سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آج رات آپ کے ہاں بسر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی ابتدا میں رات کی نماز پڑھ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے والی نماز کی استطاعت نہیں رکھتے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کپڑے کی اوٹ میں غسل کیا جبکہ میرا رخ دوسری جانب تھا پھر میں نے بھی اسی طرح کیا اس کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی اور اتنا لمبا قیام کیا کہ میں تھکاوٹ یا نیند کے غلبے کی وجہ سے اپنا سر دیوار پر مارتا تھا پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان کہی آپ نے فرمایا اذان دے چکے ہو انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا بلال تم جس وقت اذان کہتے ہو اس وقت روشنی آسمان کی طرف سیدھی جا رہی ہوتی ہے اور اس وقت صبح صادق نہیں ہوتی صبح صادق تو اس وقت ہوتی ہے جب روشنی افق کے کناروں پر پھیلتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ملوا کر سہری کھائی حدیث نمبر سینتیس سو اکتیس مسند احمد